السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سیون تھری ایٹ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو ستایا نہ کرو ان کو آر نہ دلایا کرو اور ان کی لغزشوں کو تلاش نہ کیا کرو یہ حدیث ابن حبان میں ہے دوسری روایت یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو صرف زبانی اسلام لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیوب کے ان ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑا کرو کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسے گھر بیٹھے بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں اسے گھر بیٹھے بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں یہ حدیث ابو داود میں ہے حدیث شریف کے پہلے جملے سے اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا منافق کا کام ہی ہو سکتا ہے مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا اس لیے غیبتوں سے اپنے آپ کو بہت بچائیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا غیبت سے بچا دھوکے والی باتوں سے بچا ہر اس کام سے بچا جس کام سے تو ناراض ہوتا ہو اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہو یہ بہت بڑی بالا اور مصیبت ہمارے ماحول میں ہے کہ غیبت گھر گھر میں ہے مرد ہو یا عورتیں ہوں کوئی بچا ہوا نہیں ہے یہاں تک کہ جو یعنی علما ہے چاہے جو بھی جس طبقے سے تعلق ہو آدمی کا غیبت یہ بیماری عام ہو چکی ہے بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہی ہماری حفاظت فرمائے اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے ربی جالنی مقیم مسلاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا یا قرآن شریف کی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولادوں کو نماز پڑھنے والا نماز کو قائم کرنے والا اے اللہ اور نماز کی پابندی کرنے والا تو بنا دے اور قیامت تک کہ ہماری نسلوں کو اللہ تعالی نمازی بنائے یہ دعا ہے میری کہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی نمازی بنائے علماء نے لکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی یہ دعا پڑھتا رہے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی نسل میں نسل میں سے کوئی بھی بے نمازی پیدا نہیں ہوگا اس لیے یہ دعا پڑھتے رہیں ربی جالنی مکئی مسلاتی بمنگ ربنا و تقبل دعا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے اور ان کی دعا قرآن میں نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمی